بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ان قریب انہیں آگ میں جھلسا دیں گے جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے